آیت نمبر انہتر یہ آپ حضرات آیات لکھ لیں آیات نمبر انہتر سے لے کے چوراسی تک اٹھاسی سے لے کے اکانوے تک چورانوے سے لے کے ایک سو چار تک ایک سو اڑتیس سے لے کے ایک سو سینتالیس تک یہ اکتالیس آیات ہیں انہتر سے چوراسی اٹھاسی سے اکانوے چورانوے سے ایک سو چار ایک سو اڑتیس سے ایک سو سینتالیس آیت نمبر انہتر وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات انفروا جميعا وان منكم لمن ليغطين فان صارتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا وأن أصابكم فضل من الله ليقولن لأن لم تكن بينكم وبينه مرده يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يدعون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا يا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا بما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير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 ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله الله الله عليكم ورحمته الشيطان قليلا في سبيل لا نكلف نفسك المؤمنين عسى يكف الذين كفروا والله تنكيلا ومن يطع الله والرسول اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی فولا فرولہ دینا تو یہ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ان علیہم جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے مین النبیین انبیاء میں سے صدیقین اور صدیقین اور و صالحین اور نیک لوگ وہ حسن رفیقہ اور کتنی اچھی ہے ان لوگوں کی رفاقت جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن اسے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ان لوگوں کی رفاقت نصیب فرمائیں گے سبحان اللہ ایک ایک صحابی کا ذہن میں نام لائیں اور پھر سوچیں کہ ہم ان کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوں یا ایک ایک نبی کے بارے میں ان کے حسن و جمال ان کے مقام ان کی روحانیت کو سوچیں اور پھر تصور کریں کہ ہم ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہوں شہداء کرام امت مسلمہ کے فاتحین ان کا تصور کریں تو اس آیت کو پڑھتے ہی ایک انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کون سا کام ایسا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ راضی ہوتے ہیں تاکہ میں فوراً کروں تو اللہ پاک نے آگے کام بتا دیا یا آمنوا خزو خزرکم اے ایمان والو لے لو اپنے بچاؤ کا سامان حضر اس کی تفسیر جلالین والے نے کیا کہ خزو حضرہ کم من ادبی کم ائی احتریظ من لہو تفصیل قرطبی والا لکھتا ہے کہ جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ جو میری اور میرے رسول کی اطاعت کرے گا میں اسے قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ رکھوں گا تو آدمی فوراً پوچھتا ہے کہ میں کون سا ایسا عمل کروں تو اللہ پاک اسے جنگ کا طریقہ سکھا دیتے ہیں کہ یہ عمل کرو لیکن جنگ پاگلوں کی طرح اور جاہلوں کی طرح مت کرنا اللہ یک تہیم اعلی ادبی کم جہالت کہ دن دیکھے اور بغیر حالات معلوم کیے اور بغیر تیاری کیے دشمن کی طرف نہ بڑھو تحقص علامہ یہاں تک کہ جاسوسی کر لو اور پتہ کر لو کہ دشمن کی طاقت کتنی ہے پھر اس کے مطابق جتنی استطاعت ہو تیاری کر لو اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کم کے ایک معنی ہے کہ اپنے ساتھ ہمیشہ اسلحہ اور ہتھیار رکھا کرو آج اگر کوئی عالم دین اپنے ساتھ اسلحہ ہتھیار رکھے تو لوگ کہتے ہیں اسے اللہ پر توکل نہیں ہے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اسلحہ رکھنے سے کیا ملتا ہے اسلحہ رکھنے سے انبیاء شہداء صدیقین کی رفاقت ملتی ہے جنت میں کوئی اپنے وقت سے پہلے نہ مر سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے نہ کس کی نہ کسی کے باڈی گارڈ ہارے سین اسے موت سے بچا سکتے ہیں لیکن یہ اللہ کے حکم کا احیاء ہے اور اللہ پاک کے حکم کو زندہ کرنے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے یا یو یادین عامن خدوحد حکم یہ مانا ہو گئے پہلا مانا کہ اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان یعنی اسلحہ اپنے ساتھ رکھا کرو چنانچہ حدیث کی کتابوں میں بہت فضائل ہیں کہ جو آدمی اسلحہ رکھے گا اللہ پاک اسے کیا کیا نعمتیں فرمائیں گے کمزور مال میں تو یہاں تک ہے کہ ایک آدمی اگر اسلحہ اپنے ساتھ رکھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی یہ نماز عام نماز سے ستر گنا زیادہ افضل ہوگی ستر گنا زیادہ افضل اور بعض علماء سے ہم نے سنا ہے محققین علماء سے کہ جو آدمی اپنے کندھے پہ گن یا بندوق یا تلوار یا پستل لٹکا کر دھوپ میں چلے گا اور دھوپ میں اس کا سایہ ذل وہ اس کے جسم پر پڑے گا تو اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اس لیے کہ حضور نے فرمایا انل جنتا السیوف یاد رکھو اچھی طرح سے بخاری کی روایت ہے کہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے تو ایک بالا تو اس کا یہ ہے کہ تم گھمسان کی لڑائی میں جاؤ کیونکہ گھمسان کی لڑائی میں اتنی تلواریں چلتی ہیں کہ ان تلواروں کا سایہ بن جاتا ہے نیچے اور آج کل کی توپے ہیں ٹینک ہیں ان کا سایہ اس کی بھی وہی فضیلت ہو جائے گی اور بعض علماء نے ویسے اپنی حفاظت کے لیے جو آدمی لے کر چلے گا اسلحہ اور جہاد کی نیت ہوگی اس کے دل میں کسی کو قتل کرنے اپنی قبائل کی جنگ یا ایسی کوئی غلط نیت اس کے دماغ میں نہیں ہوگی یا شان و شوکت اور نخرے کی نیت نہیں ہوگی کہ لوگ میں اصلیہ دیکھ کر روب میں آ جائیں تو ایسے آدمی کو اصلیہ رکھنے پر اجر ملے گا ثواب ملے گا اور اس سے اسلام کی حفاظت رہے گی چنانچہ آگے فرماتے ہیں لو کم و امتیاتی کم فیمل واحدہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اپنے سامان سے تاکہ وہ تم پر اچانک حملہ کر لیں اس لیے سنت کی نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن مبارک میں تلوار ڈالا کرتے تھے تو جب ہمارے آقا مدنی کی گردن مبارک میں تلوار ہوتی تھی تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے بخاری کی روایت ہے کہ مدینہ میں ایک دفعہ خوف پھیل گیا کوئی آواز آئی ایسی تو صحابہ دوڑے دیکھا اللہ کے نبی گھوڑے پہ آ رہے ہیں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہیں یعنی وہ زین وغیرہ بھی نہیں ڈالی تھی اور گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرو نہیں ڈرو نہیں ہم نے تحقیق کر لی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اسی طرح اپنی حفاظت کے لیے اپنے ارد گرد مسلح افراد رکھنا اس پر باقاعدہ ابواب باندھے ہیں مسل... مختلف مصنفین حضرات نے اور اس پر بے شمار روایات لائے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حارثین صحابہ کے الگ نام ہیں کہ یہ یہ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حارثین ہوا کرتے تھے چنانچہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے نیند نہیں آ رہی تھی بار بار کروٹ مبارک بدل رہے تھے اور فرما رہے تھے کاش میرے صحابہ میں سے کوئی آتا اور کمرے کے باہر پہرا دیتا نبی کو موت کا خوف نہیں ہوتا لیکن اس امت کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے نبی کو چنانچہ اللہ کے نبی اسی حالت میں تھے کہ باہر سے لوہے کی آواز آئی تو آپ نے پوچھا کون ہے کہا میں سعد ابن ابھی وقات ہوں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا کہ خیال آیا کہ آج رات آپ کے حضر مبارک کا پہرا دوں تو حضور پاک بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دی اور ان کے لیے بہت زیادہ اطمینان کا اظہار کیا اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ اطمینان کے ساتھ سو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اول تو موت کا ڈر تھا نہیں اس لیے کہ آپ اللہ سے ملاقات چاہتے تھے پھر دوسرے نمبر پہ وہی بھی نازل ہو چکی تھی کہ ولہ یا عصیم کا الناس اللہ پاک آپ کو لوگوں سے بچائے گا اس کے باوجود آپ دو ڈبل زرا پہن کے میدان میں گئے ایک زرا نیچے پہنی اس کے اوپر دوسری زرا پہنی تاکہ امت کو اپنی حفاظت کی فکر دلا سکیں کہ ایسے نہیں کہ اپنے آپ کو تر لکما بنا دو کہ جو کافر تمہیں آئے اٹھا کے لے جائیں جو منافق تمہیں آیا کہ قتل کر دے اچھی تیاری رکھو اپنے ارد گرد اور جیسے جیسے مسلمانوں کے دشمن بڑھتے گئے مسلمانوں نے اپنی تیاری بڑھائی حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں خود مسجد کے اندر پہرا ہوتا تھا اور کچھ لوگ نماز سے ہٹ کر پہرا دیا کرتے تھے پھر مقصورہ بنایا جاتا تھا پہلی صف کے اندر جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے لیے ایک جگہ ہوتی تھی جس کے اوپر تیر وغیرہ اثر نہیں کر سکتے تھے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام نے بختر بند گاڑی بنائی تھی جس طرح اس زمانے میں بختر بند گاڑی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر گولی وغیرہ اثر نہیں کرتی تو حضرات صحابہ کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ سیکھ کر آؤ تو وہ ایک چمڑے کی ایک چیز بناتے تھے اسے آگے آگے لشکر کر کے چلاتے کہ وہ تیر لگتے تھے تو وہ اس کے اندر اٹک جاتے اور پیچھے والا آدمی محفوظ رہتا تھا اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے پہرے کیے حضرات خلفاء کے زمانے میں پہرے ہوئے پھر مسلمانوں نے بعد میں اپنے ارد گرد پہرا رکھا تو آج اس چیز کو اس چیز میں دو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ایک خرابی تو یہ کہ پہرا رکھنے کو آر اور عیب سمجھتے ہیں توکل کے اور دین کے اور روحانیت کے خلاف سمجھتے ہیں چنانچہ علماء آج مسلمانوں کے لیے کافروں کے لیے تر نوالا بن گئے ہیں کہ وہ جس کو چاہتے ہیں اٹھا کر ایک دس روپے کی گولی سے آ کے مار کے چلے جاتے ہیں اس سے کافروں کی ہمت بلند ہو گئی اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکم یا یو الدین امن خدو حضرا کو چھوڑ دیا دوسری خرابی کہ جو لوگ گن مین رکھ لیتے ہیں پھر ان کی نیت حفاظت یا جہاد یا خدو حضرا کم پر عمل کی نہیں رہتی وہ نخرے شروع کر دیتے ہیں تکبر اکڑ لوگوں کو تنگ کرنا لوگوں کے اوپر اپنا ہتھیار مسلمان کی طرف اپنے ہتھیار کا رخ کرنا بھی حرام جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان تم سے چھری مانگے اور چاقو مانگے تو اسے پیچھے کی طرف سے دستے کی طرف سے دیں گے سامنے اس کی نوک کی طرف سے دینا منع ہے اور بخاری وغیرہ میں روایت ہے دوسری کتابوں میں روایت ہے کہ بازار میں جب چلو تو اپنے اصلے کا رخ مسلمانوں کی طرف نہ کرو اپنی تلوار کا اور اپنے خنجر کا یہ دو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان دونوں کے درمیان میں اعتدال کی ضرورت ہے جو رکھے وہ اپنے اندر تکبر اکر اور دوسروں کو مغلوب کرنے کا دماغ میں ذہن نہ ہو مسلمانوں پر روک ڈالنے یا مسلمانوں میں اپنی حیثیت اور پروٹوکول دکھانے کا شوق نہ ہو اور جو نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ رکھیں قانونی تقاضے پورے کر لیں آج کل حکومتوں کے نظام ہیں حکومتوں نے انہی نظاموں کو اپنے دل و دماغ پہ رکھا ہوا ہے جو نظام انگریزوں کے زمانے سے چلے آتے ہیں اب لائسنس ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے جو مضر صحت چیزیں ہیں جن سے انسانیت تباہ ہو رہی ہے ان کے لیے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے کوئی ٹی وی رکھنا ہو وی سی آر رکھنا ہو انٹرنیٹ رکھنا ہو زنا کرنا ہو بدکاری کرنی ہو سگریٹ پینے ہو بے حیائی کرنی ہو یہ چیزیں آزاد ہیں بے شک جتنے انسان ان کو کرتے کرتے مر جائیں ہیروین پی کے کتنے لوگ مرتے ہیں اتنے لوگ دنیا میں اسلحے سے نہیں مرتے چرس پی کے کتنے لوگ مرتے ہیں اتنے لوگ دنیا میں اسلحے سے نہیں مرتے نقلی دوائیں اور انجیکشن سے کتنے لوگ مرتے ہیں اتنے لوگ دنیا میں اسلحہ سے نہیں مرتے لیکن بس اسلحے کے لیے لائسنس ضروری ہے بہرحال مجبور ہے حکومتی قوانین ہے اسلحہ لائسنس بنوائے مسلمان جس آدمی کو بھی اللہ کے دشمنوں سے خطرہ ہو اسے چاہیے اللہ کے اس حکم کو پورا کرے اور یہ حکم اللہ نے عام حالت میں نہیں دیا اس حکم سے پچھلی آیت پڑھیں پورا قرآن مربوط ہے ہر قرآن کی سورت کا اگلی سورت سے ربط ہے ہر آیت کا اگلی آیت کے ساتھ ربط ہے ہر جملے کا پچھلے جملے کے ساتھ ربط ہے ہم تو مخصوص آیات جہاد عرض کر رہے ہیں اگر مفصل بیان ہوتا جیسے پہلے سورہ انفال کا ہوتا تھا تو قرآن پاک کے الفاظ میں تو ایسا ربط ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اور قرآن کی صورتوں میں ایسا ربط ایک مفتر کی فرما رہے تھے کہ دیکھو قرآن کی صورتوں کے ربط کو دیکھو اللہ پاک کہتا ہے کل یا کافرون او کافروں تو جب کافروں کو مخاطب کیا جائے اور انہیں انہیں آواز دی جائے تو اس کے بعد تو جنگ ہو جاتی ہے تو اگلی صورت لا جا نصر اللہ فتح جنگ ہو گئی اللہ کی مدد اور نصرت آ گئی اب جب اللہ کی نصرت آتی ہے تو دشمن کا منہ کالا ہوتا ہے تبت ابی لہب و تب ابو لہب کا منہ کالا جب ابو دشمن کا منہ کالا ہوتا ہے تو توحید کا بول بالا ہوتا ہے هو اللہ احد پھر جب توحید کا بول بالا ہوتا ہے اب خطرہ ہوتا ہے نظر لگ جائے گی لوگ تنگ کریں گے تو اللہ پاک نے دو حفاظتی حصار نازل فرما دیے کل فلاز بیرب الفلق بے رب الناس اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یا ایدین آمن اللہ مع الصادقین یا ایدین آمنوا اے ایمان والو معلوم ہوا ایمان قیمتی چیز ہے اس لیے اللہ نے ایمان کے لفظ سے مسلمان کو مخاطب کیا تو مومن کے دل میں فوراً آیا کہ کاش میرا ایمان بچ جائے تو فرمایا اتق اللہ اگر ایمان بچانے تقوا اختیار کرو تو فوراً خیال آیا تقوا کہاں سے ملے گا کون محستاً سچے لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ تقوا مل جائے گا اب یہاں بھی کہا گیا میں عر رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہوگا یا اللہ سب سے اچھی اطاعت آپ کو کون سی پسند ہے فرمایا فن فرو صباد اپنے ہتھیار سنبھالو اپنی حفاظت اور بچاؤ کا سامان کرو اپنی قوت دفاع کو مضبوط کرو اور پھر اٹیک کرو فن فرو صبات امن فرو جمیا اللہ کے ہاں اس سے زیادہ افضل عمل اور کوئی نہیں اب کتنی زبردست ترتیب کے ساتھ اللہ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ اپنی حفاظت کا سامان کرو اور اس لیے کافر لوگ ہمیں کرنے نہیں دیتے اپنی حفاظت کہ مسلمان ملک ایٹم بم نہ بنائیں مسلمان ملک یہ چیز نہ بنائیں مسلمان ملک وہ چیز نہ بنائے خود خبیز جو مرضی بناتے رہیں مسلمان کچھ نہ کریں مسلمانوں کے پاس ہالی ووڈ کی گندی گندی فنکارائیں جو کہ جسم بیچتی ہیں ان کے گرد پندرہ پندرہ باڈی گارڈ پھرتے ہیں اور پاکستان میں کسی عالم کے ساتھ تین یا چار نوجوان ہوں سی این این پر فوٹو اس پر فوٹو فلاں پہ فوٹو میں جب انڈیا سے آیا تھا تو مجاہدین جمع ہو گئے کوئی اپنے گھر سے اسلحہ لایا کوئی اپنے کہاں سے لایا ہر وقت ساتھ پھرتے رہتے تھے وہ فوٹو لے لیے انہوں نے حالانکہ ہم تو تصویر کے مخالف ہیں بہت زیادہ چپکے سے لے لیے پھر سی ایل این پر پھر بی بی سی پر پھر پھر ایران والوں کے ریڈیو پر اور ٹی وی کے اوپر اور پھر برطانیہ پھر کہاں دہشت گردی دہشت گردی دہشت وہ بارہ بور کی رائفل رکھنے سے کلاچن سے ایک ٹی ٹی پستول رکھنے سے دہشت گردی ہوتی ہے ایٹم بم بناؤ ہائیڈروجن بم بناؤ ایف سولہ تیارے بناؤ ساری دنیا کو برباد کرو وہ امن کا پیغام ہے مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنا بچاؤ چھوڑ دیتے ہیں خزو حضرا کم میں ربات اور پہرے داری بھی آتی ہے جس کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ افضل ترین عبادت ہے تو آپ لوگ یادینہ امن حضرا کم پر عمل کریں گے انشاءاللہ یا یوح اللہ حضرا کم اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ہتھیار لے لو فن فرو صبح اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں ہتھیار کی فضیلت پہ اللہ ہمیں کچھ اس کی سمجھ عطا فرمائے کئی واقعات ہیں مسلمان کو ہتھیار سے پیار نہیں ہے محبت نہیں ہے ورنہ اپنے پاس کوئی ہتھیار ہو لائسنس بنوا لو تاکہ حکومت والے ناراض نہ ہوں آدمی اس کو صاف کرے اس کو اس کی خدمت کرے اس اس کو کو جو ہے وہ آئل لگائے پھر اپنے تکیے کے ساتھ رات کو رکھے ایمانی نور نصیب ہوتا ہے انسان کو نور نصیب ہوتا ہے ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہزار کافروں کو اپنی تلوار سے قتل فرمائے دیہات میں انتقال کا وقت آیا کہا یار یہ تلوار میرے قبر میں رکھنا اللہ پوچھے گا میں نے تجھے علم حدیث سکھائی تھی تو نے کیا کیا تھا میں کہوں گا اللہ تیرے سو دشمن تیرے ایک ہزار دشمنوں کو قتل کر کے آ رہا ہوں شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ ہندوستان سے گئے حج کرنے کے لیے جب حج کرنے کے لیے تجریف لے گئے تو وہاں جا کر ارشاد دیکھا کہ کس طرح سے حضرت امام مہدی کے جہاد میں شمولیت ملتے اب کتنی لمبی سوچ ہے کہ ان کے جہاد میں میری شمولیت ہو جائے دعائیں کر رہے ہیں کعبہ میں فلا فلا فلا یا اللہ کوئی سورج نکال کوئی صورت نکال ان کے جہاد میں بھی میرا حصہ شامل ہو جائے کسی طرح ہم بھی اکثر اپنے خدام والے ساتھیوں کو یہ کہتے ہیں کہ اتنی محنت کرو کہ جب امام مادی اپنی سفوں میں پوچھ رہے ہوں کہ کون کون ہو تو پتا چلے زیادہ خدام والے کھڑے ہوئے ہیں جو خدام کی محنت سے شروع سے ہم نے یہ نظریہ رکھ کے جیش بنائی پھر جیش تو بیچاری کل عدم ہو گئی لیکن ابھی تک چلتی ہے محاذوں پہ ادھر ادھر لوگ اس کا نام لیتے ہیں قیامت تک لیتے رہیں گے محمد کی جیش کو کون ختم کر سکتا ہے پاکستان میں کل عدم ہو گئی تو ہم یہی کہتے تھے کہ اتنی محنت کرو کہ کل علیہ السلام حاضری لے مجاہدین کی تمہیں کس نے تیار کیا تو اس کا دادا پر دادا چر دادا کوئی پیچھے جو بھی ہو وہ خدام کا تیار کیا ہوا ہو تو اللہ پاک ہمیں اس جہاد میں اجر نصیب فرمائیں گے آگے ہم پیچھے پیچھے جو نبی آئے تھے ان کے لیے ان کے جہاد میں ہم شریک نہیں ہو سکے اب آگے جو نبی کے امتی آنے والے ہیں پہلے نبی تھے اب امتی بن کے آئیں گے ان کے جہاد میں شمولیت کے لیے تو ہمارے پاس رستہ ہے اب یہ جو اچھے اچھے علماء ہیں یہ اگر جہاد پر خالص کتاب لکھ جائیں جس کے اندر لوٹا نہ ہو ساتھ کہ یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے خالص کتاب لکھ جائیں جہاد کے موضوع پہ اور تو یہ کتاب کتنا عرصہ چلے گی اور ممکن ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں یہ آسان کام ہے آپ اپنے بچے کو مجاہد بنائے پھر اس کا ذہن ایسا بنائے کہ وہ بھی اپنے بچے کو مجاہد بنائے تیسری چوتھی دسویں پندرہویں بیسویں کسی نسل کے اندر تو جا کے انشاءاللہ آئی جائیں گے وہ لوگ تو ہمارا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے گا تو خیر حضرت چارفی الدین کی دوستی ہو گئی ان اس خاندان کے ساتھ جن کو کعبہ شریف کی وہ متولی بنایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو چابی واپس کی تھی تو آج انہی کے خاندان میں ہے کعبہ کی چابی اور قیامت تک انہی کے پاس رہے گی کیونکہ اللہ کے نبی انہیں دے کر گئے تھے اس کے ساتھ دوستی یاری کر لی اور پھر ایک اعلیٰ قسم کی تلوار جس پہ ہیرے جواہرات اس کے دستے پہ لگے کہا یار وہ ان کا مرید ہو گیا تھا اسے کہا کہ یہ تلوار تم کعبہ میں رکھ لو اور تم میں سے ہر آدمی اپنے بعد والے کو وسیعت کر جائے کہ یہ حضرت امام مادی کے ہاتھ میں دینی ہے تلوار جب وہ تشریف لائیں تو جب امام مادی آئیں گے تو تمہارے ہی خاندان کا کوئی فرد ہوگا تو مجھ غریب کا بھی حصہ اس جہاد میں شامل ہو جائے گا کتنی کتنی اسلحے کے ساتھ محبت تھی لوگوں کو آج میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا تو ایک دن ایک ایک ساتھی وہ پستول لے کے آیا تو میں اس طرح ہاتھ میں لے کے اس کو دیکھ رہا تھا تو کہتے ہیں امام صاحب اس کو چھپا لیں اس لیے کہ پھر میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے میرے دل میں وسوسہ آئے گا کہ امام صاحب بدماش آدمی اچھا اب امام تو بدماش ہو گیا جو اللہ قرآن میں اسلحہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے اس اللہ کے بارے میں کیا پتو ہے جس نبی نے اپنی ساری زندگی اسلحے کو اپنے سے جدا نہیں فرمایا ان کے بارے میں کیا حکم میں نے بعض روایات میں دیکھا ہے کہ جب یہ احکامات نازل ہوئے صحابہ بیت الخلاء میں بھی اسلحہ ساتھ لے کر جاتے تھے کہ کہیں یہاں غفلت نہ ہو جائے ود نہ کپارو لو تم فلو نہ اسلحتی کم کافر چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے کافر چاہتے ہیں غافل ہو جاؤ تو ہم کافروں کو خوش کرنے والے بنیں گے نا جب غافل ہو جائیں گے ودا یا ودو ودن محبت چاہنا تو ہم کافروں کی چاہت پوری کرتے ہیں نا جب غافل ہوتے ہیں تو جو کافروں کی چاہت پوری کرتا ہو وہ اللہ کا محبوب و مقرب ہو سکتا ہے اللہ کہتا ہے خزو ادرا اور کافر کہتے ہیں کہ نہ رکھو اب ہم اللہ کی بات مانیں یا کافر کی بات مانیں گے اللہ کی بات مانیں گے مہربانی کرو مسلمانوں میں اس تاریخ کو چلاؤ کہ ہر مسلمان اصل سے عشق کرنے والا ہو پیار کرنے والا اب حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا وہ کیا پیچھے چھوڑ کر گئے ماشاء اللہ تین مکان چار کوٹیاں پندرہ گائے اور سولہ اور دو اونٹ اور اتنے کپڑے جوڑے اور اتنے پلنگ اور اصلیہ نہیں ہے پیچھے اور میرے نبی دنیا سے گئے ہیں ایک جوڑا کپڑے کا چھوڑ کے گئے گیارہ تلواریں چھوڑ کر کے حاجی صاحب نبی کے طریقے پر اگر وراثت چھوڑنی ہے تو مرو پیچھے کچھ اصلیہ بھی چھوڑ کے جاؤ تاکہ گھر والے وہ اٹھا کے مجاہدوں کو دے دیں گے مجاہد جتنی گولیاں چلائے گا حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک ایک تیر چلایا کان نور اومل قیاما قیامت کے اندھیرے میں اللہ اس کو نور عطا فرما دیں گے ایک تیر اور یہ جو ہے کہ آدمی اس میں چلتا ہے ایک صحابی تھے بہت بڑھاپے کی حالت میں تیر مارتے تھے اور پھر جاتے جا کے دیکھتے صحیح لگا کہ نہیں پھر واپس آتے پھر جاتے کسی نے کہا کہ حضرت بڑھاپے میں اتنی مشقت بڑھے ہو گئے آپ اور اتنے جہاد آپ نے کیا آپ حضور کے ساتھ جہاد کیا آپ نے صدیق اکبر کے ساتھ آپ نے جہاد کیا فاروق اعظم کے ساتھ یہ کیا مسئلہ ہے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی من رمیا منفا علم فلح سمنا جو شخص تیر اندازی سیکھ کر اسے بھلا دے وہ ہم میں سے نہیں اور فرمایا دو صحابہ تھے وہ آپس میں تیر اندازی کرے بوڑھے دونوں دونوں بابے بہت بوڑھے اسی اسی نوے نوے سال کے ایسے ایسا اٹھتے ہیں تیر مارتے ہیں جاتے وہ بھی ہمت کے ساتھ کھڑے ہو گئے فرمایا کہ جو ہدف کے درمیان چلے گا مطلب آپ نے یہ اس اسپیکر کو ہدف بنایا تیر مارا پھر جا کے دیکھنے کے لیے چلے تو یہ چلنا جنت میں چلنا شمار ہوگا یعنی جو یہ قدم چلے گا اللہ اسے جنت میں ضرور چلائے گا اب یہ سنت پوری کی آپ نے سے کسی نے میں دعوے سے کہتا ہوں آپ یہ سنت پوری کریں فائر کریں پھر جا کے دیکھیں پھر واپس آئیں اگر آپ کو اپنے دل سے گنا نکل کے اور دل پاک ہوتا محسوس نہ ہو تو آپ کے ان قدموں میں اللہ پاک نے اسلام کی قرآن کی دین کی حفاظت رکھی ہے میرے بھائی اس کے لیے قرآن کی یہ نت قطیب موجود ہے اور یہ یادین امن خزو حضرہ کم میں جہاد کے اور جتنے معنی ہے وہ مراد لے سکتے ہیں کیا فلامہ نفس کے ساتھ اور دل کے ساتھ اور آنکھوں کے ساتھ اور سر کے ساتھ اس میں تو حفاظت اور اصلے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے جہاد کے معنی بھی متعین ہے حکم بھی واضح آگے لڑنے کے دو طریقے بتا رہے ہیں فن فرو سباتن نکلو الگ الگ دستے بنا کے جس کو پشتوں میں چرکئی جنگ کہتے ہیں یعنی حرب یہ اللہ نے سکھائی ہے فن فرو سباتن نکلو الگ الگ چھوٹے چھوٹے دستے بنا کے فرو جمیا جیشن واحدن مجتمعین یا ایک بڑا لشکر بنا کے چلو اللہ پاک نے تین کام اپنے نبی کو بتائے خود ہزرا تم نبی نے ہتھیار خریدنا شروع کیے اپنے گھر کا آٹا گندم دال بعد میں خریدتے تھے ہتھیار پہلے خریدتے تھے نبی کے مکان کی دیواریں کچی تھی چھت کھجور کی تھی لیکن اللہ کے نبی گھوڑے خریدتے تھے چنانچہ گھوڑوں کے خریدنے کی ترتیب آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے پہلے مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے تھے غنیمت آیا حضور نے سب سے پہلے اور گھوڑے خریدے یہاں تک کہ تعداد سو ہوئی پھر دو سو ہوئی پھر چھ سو ہوئی اللہ کے نبی نے گھوڑوں کا لشکر خود تیار فرمایا اور حضور کو پتا چلا کہ بنو حنیفہ والے لوگ جو ہیں وہ کوئی خاص تلوار بناتے ہیں اربوں کیا ہندی تلوار تلوار محنت سیف محمد مشہور تھی اور بنو حنیفہ کی حضور نے کہا ہمارے لیے بھی لاؤ پیسے دیے وہ تلوار منگائی اور پھر محبت دیکھو ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں کے لوگ ٹرکوں کے اوپر ایوب خان کا فوٹو بناتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کپڑے لٹکاتے ہیں اپنے سائیکل سکوٹر کو سنوارتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی تلوار کا دستہ چاندی کا بنوایا تھا باقاعدہ چاندی کا دستہ کتنا اشت لے کے ساتھ کیونکہ اللہ نے حکم دیا دوسرا حکم فن فرو نکلو الگ الگ یعنی گوریلا جنگ کرو میرے نبی نے گوریلا جنگ کا جال بچھا دیا کاب بن اشرف یہودی کا پتا چلا ایک چھوٹا سا دستہ مقرر جاؤ وہ اس اس کو کا سر کاٹ کے آگے خالد بن سفیان حزری کا پتا چلا ایک دستہ ادھر ایک یہودیہ تھی جس کا نام اسما تھا اس کے لیے ایک صحابی کو مقرر فرمایا وہ گئے جا کے اس کا کام ختم یہ تقریباً کئی ایسی مہمیں ہیں جو حضور پاک نے فن باطن پر عمل کرتے ہوئے بھیجی تھی اور ٹارگٹ کر کے متعین کر کے کئی بڑے بڑے لوگوں کو مار دیا تھا اس لیے کہ فقاتل و امت کفر کے اماموں کو ختم کر دو گے تو نیچے والے پھر خود ہی مسلمان ہو جائیں گے امت کا اس میں بھلا ہو جائے گا اللہ نے حکم دیا نبی نے حکم پورا کیا ابن فرو جمیا یا تم نکلو جمیا جیشن واحدن لشکر بنا کے تو اللہ کے نبی بدر میں لشکر لے کر گئے عہد میں تبوک میں فتح مکہ میں حنین میں تقیف میں طائف میں حوازن میں ان تمام جگہوں پہ آپ لشکر لے کر گئے تو آپ نے اس پر بھی عمل کیا اب فرمایا کہ تمہارے اندر کچھ منافق لوگ گھسے ہوئے وہ آخری وقت میں نکلنے سے بہانے بنائیں گے تاکہ اور لوگوں کو بھی روک سکیں وَإن نمن کم نم اللہ اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لازمن تاخیر کریں گے جاتے ہوئے ذرا پریشان ہو جائیں گے کہ نہیں جاتے گھر کا مسئلہ ہے فائن آتاب تم مصیبت ہوں پھر اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت دشمن تم پہ غالب ہو جائیں اور اقدا نام اللہ علیہ تو وہ کہے گا اللہ نے مجھ پر انعام کیا اس لم اکما ہوں شہیدہ کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں گیا میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا والا ان اقاب فضل من اللہ اور اگر تمہیں پہنچے اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح غنیمت وغیرہ ملے لا تو وہ کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی یاری دوستی ہی نہیں ہے یا لئی تنی تم کہ ہائے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تحفظ عظیمہ تو مجھے بھی بڑی کامیابی ملتی یعنی مال غنیمت ملتا اگر اس کا تم سے تعلق ہوتا تو تمہاری فتح پہ خود خوش ہو جاتا لیکن خوش نہیں ہوتا اپنی حسرت ہو رہی ہے کہ میں چلا جاتا تو غنیمت مل جاتی اب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ منافق جو بھی کرتے رہیں پر میرے بندو تم نے ایسا نہیں کرنا فل قاتل پت لڑنا چاہیے یہ امر کا سیوا ہے پت لڑے فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں اللہ دینا وہ لوگ یشرون الحیات دنیا بالآخرہ جو دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں آخرت کے بدلے میں سبحان اللہ دنیا کی گھٹیا سی کمزور سی زندگی دے کے اللہ کو یا اللہ میری یہ زندگی لے لے مجھے آخرت کی زندگی دے دے تو جو یہ سودا کرنا چاہتے جو اپنے اپنے گھر کا گندا سا سامان دے کے بڑی بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہیں ملک عظیمہ ان کو چاہیے کہ پھر قتال کے میدان میں آ جائیں وہقات فِي طویل اللہ اور جو شخص لڑے گا اللہ کے رستے میں فیوق پھر مارا جائے گا پہلے اللہ نے مغلوب کا ذکر کیا کہ مغلوب کو زیادہ اجر ملتا ہے کیونکہ غالب کو تو فتح کی خوشی کی شکل میں تھوڑا سا اجر دنیا میں مل گیا جو مغلوبوں کے شہید ہو گیا اس کا تو پورا اجر آخرت میں محفوظ ہے اس لیے جو مارا جائے وہ محروم نہیں وہ تو زیادہ پانے والا ہے فیوق تل پھر مارا جائے اور غالب ہو جائے فنوتی اجر عظیمہ تو ہم اسے بڑا اجرا کا فرمائیں گے وما لکم اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا وما لکم کیا ہو گیا تمہیں لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کے رستے میں قتال نہیں کرتے ہو یہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے آپ کا اللہ آپ سے کہہ رہا ہے ہر مسلمان سوچے کہ اللہ خود مجھ سے کہتے ہوئے کہہ رہا ہے ممان کیا ہو گیا تجھے کیا ہو گیا یہ دنیا کی زندگی اچھی لگ گئی تجھے لا تقاتلون فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں قتال نہیں کرتے ہو اور ان کمزور مسلمانوں کے واسطے ان کمزوروں کے واسطے جو مردوں میں سے ہیں ون نسا عورتوں میں سے بلدان بچوں میں سے اللہ دینا جو کہتے ہیں اهلها یا اللہ مجھے نکال دے اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں وجہ اللہ من کا ولی اور ہمارے لیے کوئی حمایتی بھیج دے وجہ اللہ من کا نصیرہ اور ہمارے لیے کوئی مدد بھیج دے مسلمانوں اللہ کے لیے لڑو اور ان مردوں عورتوں بچوں کے لیے لڑو جو کافروں کے ملکوں میں پھنسے ہوئے یا اپنے اپنے مفتوحہ علاقوں میں پھنسے ہوئے اللہ سے راتوں کو اٹھ کے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اگر تم پہنچ گئے ان کی مدد کو تو گویا کہ تم ان کی دعا کی قبولیت بن جاؤ گے اور اللہ کے مقرر بن جاؤ گے اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تو پھر موجود آواز ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں پھر یہ طوفان کبھی تمہارے گھر بھی آئے گا تم بھی چیخو گے سنو اللہ دینا جو لوگ ایمان والے ہیں یو قاتل فی سبیل اللہ وہ اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں جن کو ایمان کا دعویٰ ہے وہ قتال کرتے ہیں و اللہ دینا کفر اور جو کافر ہیں یو قاتلون فی سبیل تاغوت وہ تاغوت کے رستے میں لڑتے ہیں تاغوت کہتے ہیں شیطان کو اور تاغوت کہتے ہیں ہر اس طاقت کو جو اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہے تو جو ایسی طاقتوں کے ساتھ کولیشن بنائیں گے جو اسلام کے ساتھ کھڑی ہوں ان کے لیے سخت وعید ہے ولدین کفر سبیل تابو اس لیے جو لوگ دیکھے غلطی میں کافروں کی طرف سے چلتے ہیں لڑتے ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے سخت وعید فرمائی کہ یہ لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں اسلام کی طرف نہیں جا رہا مسلمان صرف ایک لیے ایک اللہ کے لیے جان دے سکتا ہے مسلمان کی جان گھٹیا نہیں ہے کہ وہ قوم کے لیے دے برادری کے لیے دے قبیلے کے لیے دے یا کسی کافر کے لیے دے یا کسی تنخواہ کے لیے دے مسلمان کی جان گھٹیا نہیں ہے یہ جان مسلمان کے پاس امانت ہے یہ جسم کی آزا امانت ہے آج لوگ مر جاتے ہیں میں مر جاؤں گا جی میری آنکھیں فلاں کو دے دینا یہ آنکھیں تیرے باپ کی ہیں کہ تو پیچھے کسی کو دے کے جا رہا ہے یہ اللہ نے بطور امانت دی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی امانت میں خیانت کرے اللہ کی خود اسی کو واپس کی جا سکتی ہے انسانی ہمدردی انسانی بہت شور ہے کہ مولویوں کو انسانی ہمدردی نہیں ہے جی آنکھیں دینے کو ناجائز سمجھتے ہیں تمہاری آنکھیں دینے کے نقصان کیا ہوا نقصان یہ ہوا کہ آج ہندوستان میں کئی ڈاکٹر پکڑے گئے ہیں جو ایک ڈاکٹر مل جاتا ہے ایک ڈاکو مل جاتا ہے ڈاکو بچہ اغوا کر کے لاتا ہے اور ڈاکٹر جلدی جلدی آپریشن کر کے اس کا گردہ نکالتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو سی کے واپس گھر چھوڑاتے ہیں جا کے کچھ عرصے بعد وہی مر جاتا ہے گردے سے زیادہ عرصہ ہر آدمی نہیں جی سکتا جس کی اتنی کمزور ہو غریب علاقے کا رہنے والا ہو قبروں کے مردے نکال کر فروخت کیے جاتے ہیں بہت بڑا بزنس ہے اتنا بڑا بڑے بڑے نیک حاجی اس بزنس میں سفید داڑھی تصویر ٹک ٹک ٹک پتا چلے گا بعد میں کہ مردے بیچتے ہیں اور اس کی کھوپڑی کاٹ کے وہ اس کو اس کھوپڑی کے اندر اوپر سے اس میں سوراخ کر کے وہ پیالے بنتے ہیں وہ نیپال میں بکتے ہیں سیاح لے جاتے ہیں اس میں شراب پیتے ہیں جا کے اس کے پیٹ کے اندر کی جو اوجڑی ہے اس کو نکال کے کاٹ کے اس میں ایک ایک دوائی بھری جاتی ہے تین چار دن میں وہ گل سڑ جاتی ہے اس دوائی سے نشہ تیار ہوتا ہے یہ امریکہ میں فروخت ہوتا ہے اور ہیروئن سے زیادہ ریٹ ہے اس کے میں آپ لوگوں کو تجارت کا وہ بتا رہا ہوں کہ کتنی زبردست بزنس ہو رہے ہیں مہذب دنیا کے اندر ہیروئن کا ریٹ اگر ایک لاکھ روپے ایک لاکھ ڈالر کے اندر ایک کلو ملتی ہے تو وہ جو مردے کے پیٹ میں بنائی جاتی ہے اس کی تو کئی لاکھ ڈالر جا کی قیمت بنتی ہے اور آزاد باقی بک جاتے ہیں میڈیکل والوں کو کوئی پیشاب والی جگہ اٹھا کے لے گیا آپ وہ مسلمان لڑکیاں جو ڈاکٹر بن رہی ہیں اس کا چیک اپ کر رہی ہیں کہ کیسے ہوتا ہے اور جو فلاں چیز فلاں کو بیچ دی فلاں چیز فلاں کو بیچ دی پورا انسان سر سے پاؤں تک بک جاتا ہے پورا انسان اور لوگ کثرت کے ساتھ اغوا کیے جاتے ہیں کسی کا گردہ نکال لیا کسی کی کوئی آنکھ اندر سے کاٹ لی کسی کی وہ مالدار کے فٹ ہوتے ہیں کیا یہ انسانیت ہے ہے کیا یہ انسانیت شیخ واقعہ لکھا تھا کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا تو حکیموں نے اسے کہا کہ تیرا علاج تبھی ممکن ہوگا کہ جب کسی فلاں کسی انسان کا پتا تو استعمال کرے گا وہ ایک لڑکے کے اندر وہ تھا پتا اس بیچارے کو لائے لمبا واقعہ ہے بلا کر اس بادشاہ نے دعا کی کہ اللہ مجھے موت دیتا ہے تو دے دے میں اپنی وجہ سے کسی کو ختم نہیں کروں گا آج انسانوں کی وجہ سے انسان قتل ہو رہے ہیں تو جان صرف اللہ کے لیے دی جا سکتی جو لوگ کافروں کی طرف سے صرف چار پانچ ہزار سو تنخواہ کے لیے فلاں کے لیے پہنچ جاتے ہیں فلاں انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہو گئے جا کے فلاں کی اللہ سے ڈریں اپنی اپنی جان اللہ کو دے سکتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دے سکتے اللہ دین سبيل الطاغوت اللہ ولدین شیتان پس شیطان کے حمایتیوں سے لڑو شیطان کے یاروں سے لڑو ان قید الشیطان کان ضعیفا شیطان کی تدبیر بہت کمزور ہے پورے قرآن پاک کی ایک کوشش ہے اللہ کرے یہ کوشش ہمارے اوپر کامیاب ہو جائے قرآن کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان کے دل سے کافروں کا روب نکل جائے بس یہ کافر اپنے اسلحے کے زور پہ حکومت نہیں کرتے اپنے روب کے ڈر سے حکومت کرتے یہ جو بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں نا انٹرنیٹ والے اور یہ اپنے گھر میں چھت کے سے جب اس میں برامدے میں آتے ہیں نا تو آپس میں کہتے ہیں یار یہاں بات مت کرو اوپر سے ان کا سیارتا دیکھ رہا ہوگا پھر چھپ جاتے ہیں اندر جا کے کمروں کے اندر ایسا روب ان کے دل و دماغ کے اوپر سوار ہے یہ دنیا میں جو حکومتیں ہیں یہ اپنے روب سے یہ سوویت یونین کتنا روب تھا یہاں صبح سرحد کے اندر بلوچستان کے اندر ہر پتھر کے نیچے ایک کامریڈ نظر آتا تھا کہ یہ بھی کمیونسٹ ہے یہ بھی کمیونسٹ ہے آپس میں ملتے تھے جی میں بھی کامریڈ ہوں میں بھی کامریڈ ہوں خدا کو گالیاں دے رہے ہیں رسول کو گالیاں دے رہے ہیں لیکن وہ کیا تھا اس کا روب تھا جب افغانستان میں اس کو مار پڑی وہ روب ختم ہو گیا جان چھوٹ گئی اسی طرح سے اللہ پاک ہر کافر کا روب ختم کرنے کے لیے کہتا ہے کہ کافر کے پیچھے جو اصل پاور ہے وہ شیطان کی ہے جب شیطان کمزور ہے تو کافر بھی کمزور ہوگا ان لگ نہ شریفہ کا ذریفہ الم الدین عقیل الحم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کفو ادیا کم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو واقیم السلام و آت الزکا نماز پڑھتے رہو زکات دیتے رہو یہ مکہ میں مسلمان آتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے تو حکم ملتا تھا ابھی اپنے ہاتھ روکو نمازیں پڑھو روزے رکھو زکاتے دو اللہ اللہ کرو پھر کچھ عرصے بعد تمہیں اجازت ملے گی فلما کتب ہی ملک پھر جب ان پہ لڑائی کو فرض کر دیا گیا ادا کخشیت اللہ تو ان میں سے کچھ لوگ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسا کہ ڈر ہو اللہ کا او اشدہ یا اللہ سے بھی زیادہ ڈرنے لگے اللہ کا ڈر تو تھوڑا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور انسان پتہ نہیں کیسے گندے گندے گنا کر لیتا ہے اور لیکن کافروں کا ڈر بعض لوگوں کے دل میں اللہ سے بھی زیادہ ہے وقالو وہ کہتے ہیں رب نا ہے ہمارے رب لیما کا تب تو نے ہم پر لڑائی کو کیوں فرض کر دیا لولا اجل قریب ہمیں کچھ تھوڑے مدت تک اور کیوں نہیں مہلت متا دنیا کلیل آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا نفع ویسے ہی تھوڑا اگر تمہیں ہزار سال کی زندگی دے دی جائے تب بھی تھوڑی ہے دس ہزار سال کی دے دی جائے تب بھی تھوڑی ہے دنیا کا نفع تو ہے ہی تھوڑا انسان کو نہ ماضی کے مزے یاد ہیں نہ ماضی کی پریشانیاں یاد ہیں ماضی میں آپ نے کوئی رات بھوکی گزاری ہوگی آج آپ کو یاد نہیں ہے کوئی رات اچھی کھانا کھا کے گزاری ہوگی آج یاد نہیں ہے دنیا فانی ہے اس کے مزے فانی ہے تو ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو خیر المن اتفا اور آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں ولا تجلا فتیلا اور تم پر ایک دھاگے برابر ظلم نہیں ہوگا اینما تکونو تم جہاں بھی ہوگے ید الموت موت تمہیں پکڑ لے گی ولو کن تم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط قلوں میں چلے جاؤ تو جب موت ہر جگہ آنی ہے تو کیوں کہہ رہے ہو جی ابھی جہاد نہ ہوتا تو آگے چل کے ہوتا تو شادی کے بعد ہوتا موت کا تو ٹائم مقرر ہے اینما تکونو تکون تم جہاں بھی ہوگے یدرککم الموت موت تمہیں پکڑ لے گی ولو کن تم فی برو جم اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہوگے اینما تکونو تم جہاں بھی ہوگے یدرککم الموت موت تمہیں پکڑ لے گی ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط قلوں میں ہو وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ اگر ان لوگوں کو کوئی اچھائی ملتی ہے یقولوا هذه من عند اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ اگر کچھ برائی پہنچتی ہے تو اے نبی آپ کو الزام دیتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے کل من ان دلہ آپ فرما دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے فمالیہ قوم اس قوم کو کیا ہو گیا لائے قدون یا قمون حدیثہ کہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے من حسن فمین اللہ اے نبی آپ کو جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو آپ کو برائی پہنچتی ہے وہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے خطاب حضور کو ہے ظاہری طور پہ لیکن اصل میں امت کے افراد کو ہے وہ ہر کلنا کلینا رسولہ اور ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے خدا بنا کے نہیں بھیجا وہ کفا بلّہ شہیدہ اور اللہ کافی ہے بطور گواہ کے میں یو تو رسول فقط آتا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی فمن طول اور جو الٹا پھرا فما اور کا علیم حفیظہ ہم نے آپ کو ان پہ نگہبان بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ غمگین ہوتے ہیں دل پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ فلاں جانم میں جا رہا ہے پھر روتے رہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں آپ پریشان نہ ہو آپ رسول ہیں آپ بات پہنچا دیجیے جو آپ کی بات مانے گا وہ اللہ کی اطاعت میں آ جائے گا باقی آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں کہ قیامت کے دن آپ سے سوال ہو کہ فلاں مسلمان کیوں نہیں ہوا تھا فلاں مومن کیوں نہیں ہوا تھا وہی اکول اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں تا ای امرنا امرا تا امرنا لتا امرا تا کہ ہمارا کام تو بس آپ کی اطاعت کرنا ہے آگے میٹھے منہ بولتے ہیں فائدہ برا من دکھا اور جب آپ کے ہاں سے باہر نکل کے جاتے ہیں بھائی تا پا مشورہ کرتا ہے ان میں سے کچھ لوگ غیر تقول اس چیز کا جو آپ نے نہیں کہی جو آپ نے نہیں فرمائی اس کے علاوہ کا مشورہ کرتے ہیں والله يكتب ما يبيتون اللہ لکھتا ہے ان کے مشوروں کو جو راتوں کو وہ کرتے ہیں فارضان ہوں آپ ان سے اعراض کیجئے وہ توکل اللہ اللہ پر بھروسہ کیجئے کس کس کی سازش کو آپ دیکھیں گے کس کس کی زبان کو آپ پکڑیں گے ہر آدمی کے منہ میں زبان ہے جو منافق ہو جاتا ہے وہ بکتا ہی رہتا ہے سازشیں کرتے ہی رہتے ہیں نہ آپ کسی کی سازش سے ڈریں نہ کسی کے پرو پیگنڈے سے گھبرائیں اللہ پر بھروسہ کریں وہ کفا بلائی وکیلا اللہ کافی ہے بطور کا کے افلا یا تدبرون القرآن یہ منافق قرآن میں غور کرتے اور پھر یہ جہاد کے جہاد کو بھی سمجھ جاتے اور آپ کی شان کو بھی سمجھ جاتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا لوا جا تو اختلاف ان میں بہت اختلاف دیکھتے وہی راجا ابل خوفی بھی ان منافقوں کے پاس جب کوئی امن یا خوف کی بات آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں خبر آ گئی کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اب ایک نے دوسرے کے کان میں اس نے پھر تھوڑا سا اضافہ کر کے تیسرے کے کان میں پورے مدینہ میں تشویش توڑ گئی کہ کیا ہوگی کبھی حضور کے گھر کی کوئی بات نہ اس بلّہ ایسے اڑا کر افواہ جیسے اس زمانے کے اندر لوگ پمپلٹ رسالے اشتہارات کے ذریعے ایک دوسرے کو رسوا کرتے ہیں اس زمانے میں وہ افواہوں کے ذریعے سے کانوں میں خوف پھیلا دیا ڈر پھیلا دیا تو کہا کہ ایسا کرنا ان کے لیے درست نہیں ہے نقصان اٹھائیں گے ولا اردو ہُو رسول اگر وہ خبر لوٹا دیتے رسول کی طرف و الا امری من ہوں یا اپنے ذمہ داروں کی طرف لالمہ اللہ دینا تو اس کی تحقیق کر لیتے وہ لوگ یا تمبیتون جو ان میں سے اعلی تحقیق ہیں اس کا تعلق اشتہاد اور تقلید کے ساتھ بھی ہدایت کا وقت کی تنگی ہے ورنہ میں اس مسئلے یہ بھی ہمارا مخصوص مسئلہ ہے اشتہاد اور تقلید کا میں یہ مسئلہ حضرات کو عرض کرتا لیکن آیتیں بھی بہت ہیں اور موضوعات بھی بہت ہیں اس لیے معذرت کے ساتھ آگے ولولا فضل اللہ علیکم و رحمت اگر اللہ کا فضل آپ پر اس کی رحمت نہ ہوتی لگتا تم شیطان اللہ خلیلہ تم سارے شیطان کے پیچھے لگ جاتے تھوڑے سو کو چھوڑ کے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو بچا لیتا ہے ورنہ ان منافقین کا پرو ان کی باتیں ان کے وسوسے بڑے بڑوں کے پاؤں ہلا دیتی ہیں یار چلو باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا باقی ساری باتیں اچھی ہیں مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا باقی تو جی ہم تو نبی کے ساتھ ہیں اطاعت میں ہیں ہم تو بالکل جماعت لیکن اگر یہ کام نہ ہوتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا اس طرح کر کر کے ایک ایک کو شیطان کے پیچھے ایک ایک کو شیطان کے پیچھے ایک ایک کو شیطان کے پیچھے فرمایا اللہ کا فضل ہے بچ جاتے ہو ورنہ ان منافقوں سے بچنا آسان نہیں ہوتا اب ساری دنیا کے کافر لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس لڑائی کو روکنے کا طریقہ کیا ہے دو طریقے اللہ پاک نے بتا دیے نسخے لکھنے اپنے پاس جو اس نسخے پہ عمل کرے گا مسلمانوں کا حاکم حکمران مسلمانوں کا خلیفہ ان کا امیر یا عامت المسلمین کے علماء اللہ پاک کافروں کی جنگ کو روک دے گا اور اللہ خود لڑنے کے لیے آ جائے گا اور جو ان دو طریقوں کے سوا کسی اور طریقے سے کافروں کو روکنا چاہیں گے تو کافر بے حیا ہیں وہ اور سخت حملہ کریں گے پہلا فقات الفی سبیل اللہ اے نبی آپ خود اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے نکل جائیں لا تکلف الا نفسا کا آپ پر نہیں ہے مگر آپ کی ذمہ داری دوسرا کام وہ ہر آپ ایمان والوں کو بھی لڑائی پر ابھاریے رغیب نہیں فرمایا کہ ترغیب دیجیے ادو نہیں فرمایا کہ دعوت دیجیے اور بین نہیں فرمایا کہ بیان کیجیے ہر رض ہر رضا ہر ریزو تحریر اللہ اللہ لولا لوما الفاظ تعزیز و تحریر ابھارے ایسا ابھار دے کہ پھر کچھ یاد ہی نہ رہے گھر بار بچے بیوی سب بھول جائیں ایسا ان کو جنگ کے اوپر کھڑا کر وہ ہر دن مومنین اور ان کو تاکید کے ساتھ دعوت دیجیے کتاب کی اور جب یہ دو کام آپ کر لیں گے تو اللہ کیا کرے گا اللہ کہتے ہیں باقی کام میرے ذمے اللہ کپرو قریب ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے گا کافر ڈر جائیں گے واللہ اشد باطن اور اگر کافر لڑنے آ بھی گئے تو اللہ خود بہت سخت جنگ کرنے والا ہے بہت زبردست جنگ جو ہے واللہ اشد اللہ سخت جنگ والا ہے وہ اشد تنکیلا اور سخت پکڑ والا ہے اللہ کے نبی کو دو حکم دیے گئے فقاتل اے نبی آپ خود لڑنے کے لیے نکلیے تو قتال کو انتہا پسندی دہشت گردی کہنے والے اللہ کو گالی دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ قاتل آپ قتال کے لیے نکلیے جاہد فرما دیتے تو ہم بہت سارے جہاد بنا لیتے اللہ پاک نے ہماری تعویلوں سے حفاظت فرمائی اور فرمایا تھا قاتل فرمایا کہ اگر کوئی اور نہیں نکلتا نہ نکلے آپ اکیلے نکل جائیں اگر مسلمانوں کا حکمران سچا حکمران ہو اور وہ اکیلا لڑنے کا فیصلہ کر لے اللہ تب بھی اس کی مدد فرمائے گا چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا جب غزوہ بدر سغرا کا وقت آیا آپ نے لوگوں سے کہا بھائی نکلو تو منافع تین کا پرو بے گنڈا تھا شور تھا شہدا کے گھروں میں جا کے لوگوں کو تنگ کرتے تھے کہ دیکھو وہ میں تمہارے ستر مروا دیے ادھر گھومتے تھے کہکے لگاتے تھے رستوں میں کھڑے ہو کر دیکھا جی نبی کو مار کھا کے آ گیا فلاں فلاں تو اثر تھا لوگوں پہ جب حضور نے دعوت دی کہ بدر سغرا آ گیا ابو سفیان سے وعدہ ہے نکلو لوگ کچھ تردد میں تھے اللہ نے نبی سے کہا کوئی نہیں نکلتا چھوڑ دو ان کو آپ اکیلے نکل جاؤ تو حضور نے اعلان کیا کہ اگر کوئی نہ نکلا تو میں اکیلا نکل کر جاؤں گا اکیلا نکل کر جاؤں گا پھر دوسرا حکم دیا کہ دل مومنین ایمان والوں کو جہاد پر ابھاریے جب حضور نے ایمان والوں کو ابھارا ستر آدمی تیار ہوں صرف ابھی اثر اثر تھا اس پروپیگنڈے کا اس نفاذ کا اثر تھا ستر آدمی نکلے صرف پھر ان ستر کو لے کے جب حضور گئے اللہ پاک نے ابو سفیان کو وہیں روک لیا اور ابو سفیان کو آنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی مسلمانوں کا حکمران ڈرنے گھبرانے کی بجائے قاتل پہ عمل کرے اور قوم میں اعلان جہاد کر دے اور پھر مقابلے کے لیے میدان میں نکل پڑے اللہ کافروں کو روکے گا یہ آسمان سے اترا ہوا وعدہ ہے ہم تو ڈرتے رہتے ہیں گھبراتے رہتے ہیں جھکتے رہتے ہیں سدام حسین صاحب بڑے اونچے درجے کے اپنے آپ کو ڈکٹیٹر کہتے تھے تیس سال تک عراقیوں کو مار مار کے دمبا بنایا اس نے عراق میں جہاد کا نام لینا منع جہادی تاریخ منع دینی سیاسی جماعتیں منع دینی مدرسے منع تقریباً ہر تیسری گلی کے اندر کیسینو نائٹ کلب جوا خانے عام کھلے عام اور اپنی پوری جتنی فوج تھی ان کو ملک کے اندر متعین عہدے ریلوے بھی فوج کے پاس اور جہاز بھی فوج کے پاس اور فلاں بھی فوج کے پاس خوب ان کو کھلایا پلایا سب کچھ دیا اب جب امریکہ ناراض ہو گیا لڑائی شروع ہو گئی تو اب اگر ڈٹ جاتا کہتا کہ ٹھیک ہے میں لڑنے کو تیار ہوں اور اپنی قوم میں بھی اعلان جہاد کر دیتا آپ یقین فرمائے کوئی داخل نہیں ہو سکتا روز جھکتا گیا نیچے انہوں نے کہا کہ اصلیہ تباہ کرو ٹھیک ہے جی اٹھ کے اپنا اصلیہ خود تباہ کرو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اپلیہ انسپیکٹر آئیں گے ان کو آنے دو تھوڑی سی چین چین کر کے چلو آ گئے اب اپنے ملک کے اندر وہ جانور پھر رہے ہیں چھاپے مار رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں اب جی ہمیں ایک طیارہ تمہارے ملک کے اوپر سے اڑانا ہے جو پورے ملک کا ایکسرے لے لے گا وہ اڑانے دو پھر تو مجھے نہیں مارو گے ہاں پھر نہیں ماریں گے تمہیں انہوں نے وہ تیارہ اڑایا دیکھ لیا کہ سدام کھوکھلا ہے کچھ نہیں ہے اس کے پاس صرف اپنی قوم کو مارنے کے مارنے کا ماہر ہے صرف اپنے مسلمانوں کو دلیل کرنے کا یعنی عراق کے اندر داری تک رکھنا ایک زمانے میں جرم تھا اس ظالم کے ہاں آج تو وہ مسلمانوں کا ہیرو ہے میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں آپ بھی سارے کرتے ہیں ماضی تو کوئی نہیں بھول سکتا نا ہم نے عراق کے مہاجرین کو پوری دنیا میں دلیل ہوتے دیکھا کہ وہاں اپنی عزتیں تک بچانا ان کو مشکل تھا اور بچا کے اندر کرد مسلمانوں پہ زہریلی گیس ماری میں نے وہ جب تصویریں دیکھی آنکھوں میں آنسو آ گئے عورت پڑی ہے اس کے سینے پہ چھوٹا سا بچہ پڑا ہے دونوں کے منہ سے نیلے رنگ کا زہر نکل رہا ہے وہ گیس کی وجہ سے ایک دن میں چھ ہزار مسلمان شہید کر دیے وہاں پر پھر سب کچھ ہو گیا اب جب انہوں نے تیارہ بھی گھما لیا دیکھا کچھ نہیں ہے انہوں نے فوجیں داخل کر دی اور جو ریپبلکن آرمی جن کو کھلا کھلا کے موٹا کیا تھا بغداد اتنا زبردست شہر ہے ایک تین چار شہر دنیا میں ایسے ہیں جن کو طاقت کے زور پہ پتہ نہیں کیا جا سکتا ایک کابل شہر ہے کابل کے اندر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جنگ جو آ جائے صرف تاریخ میں طالبان نے کابل فتح کیا ہے اس کے علاوہ جنگ سے کوئی بھی پتہ نہیں کر سکتا جس آدمی کو جنگ کی تھوڑی سی سمجھ ہے نا وہ کابل جا کے دیکھے وہ کہے گا اللہ پاک نے ایک قلعہ بنایا ہے جس قلعے کے اندر بیٹھنے والا بار والوں سے محفوظ ہوتا ہے ہمیشہ کتنا عرصہ مجاہدین لگے رہے کابل پتا نہیں ہوا پھر ہمارے احمد شاہ مسود صاحب اندر بیٹھ گئے حکمت یار ٹکرے ماری جا کے کچھ نہیں ہوا ربانی اندر چلا گیا تو باہر سے سیاب ٹکرے مارتا رہا کچھ نہیں ہوا کابل کے باہر والا کمزور اندر والا طاقتور کے باہر والا کمزور اندر والا طاقتور یہ تو طالبان تھے ان کے ساتھ تو خدا چلتا تھا گلے میں قرآن لٹکاتے تھے عجیب و غریب مخلوق تھی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے ہمیں اس دور میں دکھائی وہ تو گھس گئے انہوں نے تو جنگ کے زور پہ فتح کیا اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ہے کہ کابل جنگ کی طرح پتہ ہوا بغداد کا یہی عالم ہے بغداد ایسا زبردست شہر ہے کہ اس کو جنگ کے ذریعے آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکتا اور امریکیوں کو پتہ چل جاتا ایک ہوائی جہاز میں ریپبلکن گارڈ کے سارے جنرل کرنل بریگیڈیئر ماسٹ ادھر واشنگٹن پہنچ چکے تھے پیچھے فوج انتظار میں وائرلس لے کے بیٹھی ہے کہ کہیں سے کوئی آرڈر ملے گا وہ وہاں دانتے کھا رہے تھے جا کے پیچھے آ کے انہوں نے پورا بغداد آدھے دن کے اندر پتہ کر لی اگر صدام اپنی فوج کو جہاد پر کھڑا کرتا ان کے دل میں کفر کی نفرت بھرتا کیا یہ جہاز میں بیٹھ کر وہاں عیاشی کرنے جاتے تھے کیا یہ اپنی فوج کو چھوڑ کر جاتے تھے اگر یہ شخص خود میدان میں کود جاتا رب کعبہ کی قسم قرآن سچا ہے قرآن سچا ہے ان کے ان ان ان کے, کے کے انسپیکٹر کیوں آنے دیے جہاز اوپر کیوں اڑنے دیے صرف جنگ سے بچنے کے لیے اور جو بچنا چاہتا ہے وہ بچ نہیں سکتا اور اب اب لڑائی شروع کی ہے تو بچا ہوا ہے الحمد للہ ابھی تک ابھی کہتے ہیں داڑھی بھی رکھ لیے داڑھی بھی رکھ لی ہے میں نے علماء سے کہا اس کو پاکستان بلاؤ یہ جلسوں کے اندر بلایا کرو رکھیے برطانیہ کے ایک اخبار میں آیا ٹوٹے پھوٹے مجاہد ساتھ ہیں اور کتنے مہینے ہو چکے ہیں ریپبلکن گارڈ کی اور اس کی ریگولر آرمی جن کی تعداد پانچ لاکھ تھی صرف پچیس دن عراق کا دفاع نہیں کر سکے پچیس دن پچیس دن اور مجاہدین کشمیر جن کی تعداد سات آٹھ ہزار ہے چودہ سال سے کشمیر میں انڈین آرمی کو ناکوں کے تنے تک رہے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ گر گئے اور آٹھ ہزار اور چھ ہزار یہاں پاتے ہیں اور میں سیاسی شخصیت نہیں ہوں کہ سدام کیسا تھا کیا تھا میں ایک دینی نقطۂ نظر سے اب اس نے کیستے نکالی ہیں میں نے بھی سنی وہ کا جہادی میں نے کہا کاش تیرے گلے سے یہ آیت اس وقت نکلتی جب بغداد سے لے کے تلکرم تک اور ایران کے سرحد سے لے کے کویت کے بارڈر تک ملک تیرا تھا اس وقت تو یہ آیت قوم کو یاد دلاتا آج تیرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا اور آج بھی یاد آ گئی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کی نصرت فرمائے اللہ اس کی حفاظت فرمائے اللہ اس کو فتح نصیب فرمائے اللہ اس کو واپس حکومت دے اور پھر وہ حکومت کو اس طرز پہ چلائے فقاتل بحرس فقاتل بحرس فقاتل حکمران کا کام یہ ہے کہ لڑے قوم کو کھڑا کرے لڑے قوم کو کہو دہشت گردی چھوڑو سارے کچھے نکر پہنو سارے انٹرنیٹ دیکھو سارے لڑکیوں کے پیچھے سیٹیاں بجاؤ اور خود بھی نہ لڑنے جائے ایسے ملک بچ سکتے ہیں بھلا نہیں بچ سکتے قوم سے کہو لڑے ساری قوم اور پھر دیکھو تم کیسے ہیرو بنتے ہو ساری قوم ایسے دیوار بن جائے گی لوہے کی کیا کرے گا اصلیہ کیا کرے گی طاقت کدھر جائے گا آخر اس نے بھی تو زمین پہ رہنا ہے آخر وہ بھی تو گوشت بوجھ کے بنا ہوا ہے مشینوں پہ مت جاؤ مشینیں دھوکہ دیتی تھیں جہاز بھی فضا میں تب اڑتا ہے جب کہیں زمین سے گزر کے جاتا ہے کوئی جہاز ایسا نہیں ہے جو فضا کے اندر ہی اٹھتا رہتا ہو سات گھنٹے آٹھ گھنٹے دو دن ڈھائی دن جہاز کو آنا ہے نا زمین پر اور زمین پہ انسان بچتے ہیں اور انسان لڑنا جانتے ہیں آج تک دنیا میں سے سانپوں کی نسل ختم نہیں ہو سکی ہر آدمی ڈنڈا لے کے سانپ مارتا ہے سانپ ہم مسلمان کیا ان سے بھی زیادہ کمزور ہے کہ ختم ہو جائیں گے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرے سامنے رب کا قرآن رکھا ہے کہ مسلمان صرف سازش میں مار کھاتا ہے مسلمان صرف اپنے لوگوں کی بزدلی سے مار کھاتا ہے ورنہ رب کعبہ کی قسم کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر سکے گا جہاں بھی جنگ ہوئی ہے فتح ہماری ہوئی جہاں بھی جنگ ماں بھی دیکھ لو حال جہاں ہم مرے ہیں ڈر ڈر کے بغدادی تھے ماشاء اللہ عباسی خلفا صبح شام عیاشیاں وہ لڑکیاں ہاتھوں پہ اتر لگاتی تھیں پھر سارے جسم پہ اتر لگا کے ان کی ٹانگیں دباتی تھیں پرندے چھوڑے ہوئے تھے وہ پرندے جو ہیں وہ اتر اتر کے ہوز میں پرندہ جاتا ڈبکی لگاتا پھر اوپر سے گزرتا تھا تو اتر کا چھڑکاؤ ہوتا تھا ان کے اوپر اور نازک ایسے تھے کہ بیت الخلا میں اگر بدبو ہو جاتی تو مر جاتے تھے بعض دفعہ اس بدبو کی وجہ سے اور ایسے ایسے تھے کہ دھوپ نے جیسے نہ چھوا ہو بغداد کے شہزاد میں تاطاری آ اور کاٹنا شروع کیا اور بغدادی بیٹھے کیا کریں گے یہاں تک آتا تھا کہ دو سو مسلمانوں کو کھڑا کر کے ایک تاتاری کہتا تھا وہ یہی کھڑے رہنا میں اپنا خنجر بھول گیا ہوں وہ لے کے آؤں گا سارے میں کھڑے کام رہے تھے دو سو آدمی ایسے کانپ رہے وہ جاتا اپنا خنجر لے کے ایک ایک کو دبا کرتا آگے دوسرا گردن کیا دو سو آدمی پکڑ کے ایک کو نہیں مار سکتے کیا جب قوم کے اندر سے روح نکال دی جاتی جس چیز کو تم انتہا پسندی کی دعوت کہہ کے ہمارے رستے میں کانٹے بچھا رہے ہو ایک وقت آئے گا تمہارے گلے سے یہی آواز نکلے گی کہ مسلمانوں اٹھو لڑو لیکن اس وقت کوئی نہیں سنے گا تمہیں کوئی نہیں سنے گا ان کافروں کی فطرت کو سمجھو اور رب کی باتوں سے سمجھو اس لیے کہ رب نے انہیں پیدا کیا ہے اور رب ان کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتا ہے یہی طریقہ ہے جو آدمی جو ملک کسی کی جارحیت سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے یہی دو نسخے ہیں تیسرا کوئی نسخہ نہیں ہے رب اپنے فیصلے نہیں بدلتا ولن تئی دل سنت اللہ تبدیلا وارانٹ سنت اللہ تحویلا اللہ کا نظام ہے اور یہ نظام پکا ہے اللہ پتا قتال کیجیے اللہ کے رستے میں لا تکلف نفس کا آپ پر نہیں ہے مگر صرف آپ کی ذمہ داری وہ آپ ایمان والوں کو جہاد پر ابھاریے آج جو شخص ایمان والوں کو جہاد پر ابھارے گا وہ اللہ کا حکم پورا کرے گا نبی کا طریقہ پورا کرے گا اللہ قریب ہے کہ اللہ روک دے کافروں کی جنگ اللہ اشد تنکیلا اللہ پاک سخت لڑائی والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے جب اتنا زبردست لڑنے والا رب ہمارے ساتھ ہے ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی کیا ضرورت ہے ہماری پریشانی تو اپنوں میں ہے ہماری پریشانی غیروں میں نہیں ہے ہماری ذلتیں اپنوں کے اندر ہیں ہماری ذلت باہر سے نہیں آتی یہ ہماری اپنے اندر کی پیداوار ہے باہر سے کوئی ہمارے اوپر ذلت ایکسپورٹ امپورٹ نہیں کر سکتا بد نصیبی ہمارے اپنے اندر ہے کہ ہم دنیا کے کتے بن جاتے ہیں اس دنیا کی ہڈیاں کھانے کا شوق ہمیں ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ لمبا جینا بس اور جی لوں اور جی لوں اور جی لوں یہ شوق ہمیں مرنے پہ مجبور کر دیتا ہے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دی سمجھ آ گیا ہے آپ کو